بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھارہ فروری دو ہزار سترہ آج میں قرآن اور رسول اللہ کی ایک سیرت کو لے کر سوچ رہا تھا دیکھ قرآن میں ایک سورہ ہے اشورا اشورا اس میں علیمان کو انتقام کی اجازت دی گئی تسرا ظلم ٹیکس ریونج آفٹر ظلم تو ظلم جو ہے سورج قرآن اشورا کے مطابق علی ایمان کو اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن دوسری طرف دیکھیے خود رسول اللہ نے کبھی ظلم بڑے بڑے ظلم کیا آپ کے ساتھ کوئی انتقام نہیں لیا کبھی بھی نہ چھوٹا نہ بڑا حتیٰ کے لفظ بھی نہیں بولے مثال کے طور پر دیکھیے رسول اللہ نے تیرہ سال تک مکہ میں دعوتی کام کیا تھا اور سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت ظلم ہوا آپ کے اوپر بہت ظلم ہوا تک مکہ سے نکال دیا تو وہ تو وہ لوگ تو سچ پوچھو تو اٹیک بھی کیا رسول پر اٹیک بھی کیا وہ وار کریبلس تھے وار کریبلس اچھا اس کے بعد جب حالات بدلے اور مکہ فتح ہو گیا تو وہی وہی سردار لوگ جنہوں نے آپ کے خلاف سب یعنی نگیٹو ایکٹیویٹیز کی تھی آپ کو نکالا تھا وہ لوگ آپ کعبہ میں تھے وہاں لائے گئے وہ لوگ تو آپ نے کہہ دیا لا لسری عالی اتم تو لوگوں پر کوئی الیگیشن نہیں کوئی الزام نہیں کچھ نہیں کوئی بلیم نہیں جاؤ تو اس کو آزاد ہو تو آج صبح میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اصل ایسا کیوں کیا اگر آپ یہ کہیں کہ یہ رسول اللہ کے ایتھکس کا معاملہ تھا تو چھوٹی بات لگتی ہے بڑی بات نہیں یعنی اخلاقی برتاؤ کا معاملہ تھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اخلاقی اخلاقی بات تو تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں بہت سے لوگ کرتے اصل میں اس میں بہت ہی بڑی وزڈم ہے وزڈم وزڈم یہ ہے کہ اگر آپ انتقامی نفسیات آپ مدر پیدا ہو جائے آپ افٹ ہڈ لگیں آپ غصہ ہو جائیں اور کہاں یہ دشمن ہے یہ وہ ہے تو آپ کے اندر صرف پروٹیسٹ آئے گا پروٹیسٹ حالانکہ سب سے بڑا وزم یہ کہ اس بعد آپ ری پلان کریں ری پلاننگ کا مائنڈ ختم ہو جائے گا پروٹیسٹ کا مائنڈ آ جائے گا تو پیغبر جو تھے ان کو پیغبر ایک مین آف مشن تھے مین آف مشن یہ مین آف مشن کا کا کریکٹر ہے اس کا کلچر ہے یہ سلپری اس شاید اور اخلاق کی بات نہیں ہے یہ جسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ وہ رام میں جس نے کانٹے بچھائے گالی دی پتھر بسائے اوپر چھڑکی پیار کے شبنم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق کے خانے میں ڈالا اگر آپ اخلاق کے خانے میں ڈالیں تو تاریخ میں اور بھی بہت سے لوگ ملیں گے نے معاف کر دیا اخلاق کے خانے میں ملے گا آپ کو لیکن رسول اللہ کا کی عظمت یہ ہے کہ آپ ڈسکور کر سکیں اس میں وزڈم کیونکہ رسول اللہ کے بارے میں فضائے کہ وہ حکمت دیتے ہیں حکمت حکمت مینس وزڈم تو اگر آپ یہ کہیں یہی لکھا ہوا کتابوں میں کہ اخلاق اخلاق نبوی کے خانے میں ڈالی ہوئی ملک بلا شبہ اخلاق نبوی بہت بڑی چیز ہے لیکن اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے وہ وزڈم تو رسول اللہ جو اتنا زیادہ پازیٹو تھنکنگ آپ میں تھی ریونج کے کبھی لیا نہیں آپ نے کبھی غصہ نہیں کیا تو اس لیے کہ اس سے آپ ری پلاننگ کے قابل ہو سکے ری پلاننگ نہیں تو مکہ جب مدینہ گئے تو وہاں سے وہ پراکسی وار چلا دیتے پراکسی وار وہاں گئے تو وہاں سے آپ ایک پروٹیسٹ کا طوفان چلا دیتے حتیٰ کہ جب مکہ فضا ہو گیا تب ان کو کہتے ہیں یہ تو وار ان کو قتل کرو یہ سب اگر آپ کرتے تو آپ ری پلان نہیں کر سکتے تھے نے کہا تھا عمر تو بقیر تاکر القرا یقین یسریف وحل مدینہ مدینہ کی فضیلت سمجھتے لوگ اس میں نہیں رادا فریدہ ری پلاننگ یعنی مجھے ری پلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مکہ مکہ چھوٹ گیا چھوٹ رہے دو ری پلان کرو تم نئی بیس تلاش کر کے یہ ہے بہت بڑی وزڈم جو بجلا سے ملی آج کل جو مسلمانوں کو دیکھے سارے مسلمان امریکہ نہیں دنیا بھر کے مسلمان ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بس غصہ ہے نفرت کی بولی بولتے ہیں مجھے تو ایک بھی مسلمان نہیں معلوم جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو باتیں کہیں انہوں نے اس پہ غصہ نہ ہو تو یہ کیا ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے واقعات کے بعد ایک اپرچونٹی ہوتی ہے ری پلاننگ کی یعنی جو مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں ابھی تک ڈالر کما رہے تھے اب وہ ری پلان کریں اب ہمیں اب تک ہم ٹیکر بنے ہوئے تھے آپ گیور بن رہے ہیں یعنی امریکہ میں جو مسلمان بستے ہیں وہ ری پلاننگ کریں پھر سے سوچے کہ اب تک ہم امریکہ میں ٹیکر بنے ہوئے تھے ڈالر کمانا آپ گیور بننا ہے ہمیں ہمیں قرآن پھیلانا ہے قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ ابھی مجھے بتایا کہ وہ ہاسپٹل میں تھی ہاسپٹل میں انہوں نے ایک ڈاکٹر کو قرآن کا ٹرانسلیشن دیا انگلش ٹرانسلیشن تو اس نے بڑے ہی انیک اکنالجمنٹ کے ساتھ لیا اور کہا کہ میں بہت چاہتا تھا قرآن کو پڑھنا یہاں تک کہ چند بار میں نے کہا کہ قرآن کو چراؤں چراؤں میں چراؤں پھر میں نے سوچا کہ قرآن ایک ہولی بک ہے چراؤں تو ٹھیک نہیں ہے انہیں یعنی ایک ڈاکٹر چرا کر پڑھنا چاہتا ہے چھین کے پڑھنا چاہتا ہے دوڑ کے لینا چاہتا ہے تو آپ ری پلان کیجیے ساری دنیا کا معاملہ یہی ہے ساری دنیا چاہتی ہے کہ کوئی گائیڈنس دے اس کو ایک گالی ساری دنیا کا جو سفر تھا ایک بلائنڈ ریلی میں پھنسا ہوا ہے بلائنڈ ریلی میں انہیں پتہ نہیں کیا کریں ساری دنیا اس وقت ایک بلائنڈ ڈیلی پھنسی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی گائیڈنس نہیں معلوم کہ کیا کرے کیا نہ کرے کیونکہ سولاشن اس کو کچھ دیا نہیں بڑی بڑی ترقیاں ہوئی لیکن اس کو پیس ملا نہیں تو مسلمان جو امریکہ کے ہیں بس شور کر رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں نفرت کر رہے ہیں بس یہی ان کو آتا ہے کورٹ میں جا رہے کوئی انسانی کورٹ میں کچھ جاتے ہو خدا کورٹ پہ جاؤ خدا کی کتاب میں تلاش کرو رسول اللہ کو سو میں تلاش کرو کورٹ میں کچھ دوڑ کے جا رہے ہو تو یہ ٹائم ہے مسلمانوں کے ری پلاننگ کا اور ری پلاننگ سب سے زیادہ افیکٹو یہ ہے کہ اب تک امریکہ کے مسلمان وہاں ٹیکر کمیونٹی کے طور پر رہ رہے تھے ٹیکر کمیونٹی اب وہ فیصلہ کریں کہ ہمیں گیور کمیونٹی بن کر رہنا ہے وہ کیا قرآن لے کر اٹھنا ہے قرآن کو پھیلانا ہے ایک ایک انسان تک ہمیں قرآن کو پہنچانا ہے تو اچانک ایک نیا دور آ جائے گا امریکہ کے مسلمانوں میں یعنی ٹیکر کمیونٹی جو ہے گیئر کمیونٹی بن جائے گی اور قرآن میں ہے کہ ناس فہم کو جو گیور بنتا ہے اسی کو دنیا میں اسٹیبلشمنٹ ملتا ہے اسٹیبلشمنٹ تو کیا شور کیا نکل بات بات ہے امریکہ دشمن ہے ڈونلڈ ٹرمپ دشمن ہے بس پروٹیسٹ پروٹیسٹ پروٹیسٹ جس کو بھی دیکھیے یہی بولی بولتا ہے کیوں لوگوں کو رسول اللہ کی بڑی بڑی سنتیں ان کا پتہ ہی نہیں they have to discover their profit یہ ٹائم ہے کہ آپ پروفٹ کی سنت کو ری ڈسکور کریں کہ نگیٹو نہیں بنے انتقام نہیں لیا پروٹیسٹ کی بولی نہیں بولے کیوں آپ نے مائنڈ کو فری رکھا فری اپنے مائنڈ کو فری رکھا تاکہ آپ ری پلان کر سکیں لیکن مسلمانوں کا مائنڈ فری ہے ہی نہیں وہ تو بھرا ہوا ہے نگیٹو باتوں سے پروٹیسٹ سے سازش زور یہ سب لے کر سوچتے ہیں وہ تو کتنا بڑا یہ کتنا بڑا یہ لاس ہے ایل لاس تو بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ڈسکور کریں ری ڈسکور کریں وہ دیکھے کہ امریکہ میں انہیں جو پرابلم پیدا ہوا ہے وہ ایک ریمائنڈر ہے ریمائنڈر ریمائنڈر ہے وہ کہ سوچو سوچو سوچو تھنک تھنک در بی بس بٹر وے وہ بٹر وے کیا ہے کہ امریکہ کے مسلمان اب تک وہاں رہ رہے تھے بس ڈالر کمانا ڈالر کمانا ڈالر کمانا یہ ایک ہی ان کا گول تھا اور کچھ بھی نہیں ڈالر کمانا فیملی کو کہ کو دینا فیملی کو خوش کرنا ہالیڈے میں جانا اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جی رہے تھے وہاں پر ٹیکر کمیونٹی کے طور پر اب وہ جی- اب نیا فیصلہ لیں نیا ڈیسیزن لیں کہ ہمیں اس ملک میں گیور کمیونٹی کی برقرار ہے اور ہمارے پاس دینی کے لیے بہت بڑی چیز ہے جس کے پاس دینی کچھ نہ ہو اس کا مسئلہ ہے یہاں تو یہ ہے کہ بہت بڑی چیز بلکہ سب سے بڑی چیز دینے کے لیے موجود ہے وہ قرآن اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی تو اچانک کیا ہوگا کہ اب کو اپر ہینڈ مل گیا اب بھی وہ لوور ہینڈ ان کا یعنی شکایت شکایت شکایت کہ ہم کو تم چھین رہے ہو ہم کو دے نہیں رہو مطلب لوور ہینڈ ہے ان کا یعنی نیچے ان کا ہاتھ ہے کہ پھر دو دو جو اپنا دے رہے تھے اس کو چھینو مطلب سے لیکن اگر وہ کہ ان کا اپر ہینڈ ہو جائے گا دینے والے بن جائیں گے ان سے آپ کو مل رہا تھا ڈالر آپ سے اٹھ کو ملے گا رب العالمی ہدایت ذرا غور کیجیے امریکہ آپ کو بہت سے بڑی سے بڑی چیز تو دے رہا تھا ڈالر دے رہا تھا امریکہ آپ کو دے رہا تھا ڈالر آپ اس کو دیجیے اللہ رب العالمین کی گائیڈنس ٹیکر بنے ہوئے تھے آپ سکھ گیور بن جائیے سارے دنیا میں ایک بھی مسلمان میں نہیں معلوم جو اس ایک بولی بولتا ہو ساری دنیا کے جو علماء ہیں سب خود بھی وہی بنے ہوئے ہیں پروٹیسٹ میں جیتے ہیں شکایت میں جیتے ہیں علماء اور غیر علماء سب کے سب جی رہے ہیں شکایت میں پروٹیسٹ میں تو بہرحال ڈائر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نزدیک ڈیوائن ریمائنڈر ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیوائن ریمانڈر ہے آپ سوچو سوچا سوچے پوٹس مت کیجیے یو ہیو ٹیک ہم ایز اے ڈیوائن رمانڈر کہ تو بھٹک گئے تھے صحیح راستے پہ آ جاؤ تم ٹکر بنے ہوئے تھے اب گیور بن جاؤ اور تمہارے پاس دینے کے لیے ڈالر سے بل ڈرین سے زیادہ بڑی چیز ہے وہ قرآن تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سے کہ مسلمانوں کو وہ جانے ان کا سارا مسئلہ یہ اس لیے ہے کہ وہ ٹیکر کمپنی بن گئے مسئلہ ایک یہ ہے کہ وہ گیور کمپنی بنے جیسے قرآن میں اعلان کیا گیا ہے واما کو فلرس تو میں اسی کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور جو ہماری ٹیم ہے ٹیم سے میں کہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ آپ ان کی ان کا ساتھ نہ دیں کمپلین پروٹیسٹ بول نہ بولیں کل میری بات ہوئی ایک صاحب سے جو سی پی ایس کے میں شامل ہیں وہ بھی لگے وہی بول نہیں بولے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایسا کر رہا ویسا کر رہا ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی کر رہا ہے اس کو آپ ریمائنڈر کے سب لیجیے ڈیمانڈ ریمائنڈر وہ آپ کو یاد دلا رہا ہے وہ آپ کو یاد دلا رہا میں تو کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے لیے بیسنگ بسنگائز ہے وہ آپ کے لیے بینیفیکٹر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے لیے ہے کو بتا رہا ہے کہاں پٹکے ہوئے تم تم کو خدا نے بنایا تھا دینے والا اور تم بن گئے لینے والے خدا نے تم بنایا تھا گیور اپنے کو بنا لیا ٹیکر تو اس کو جانو اور پھر سے اپنا ری پلاننگ کرو تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے ہماری ہماری ٹیم کو لوگ اور سارے مسلمانوں وہ صحیح راستے پر چلنے کا فیصلہ کریں تو اللہ کے رحمتہ ٹوٹ پڑے گی ان کے اوپر اللہ کے رسط ان پر ٹوٹ پڑے گی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ